خدا کی قسم تفسیر عثمانی کے اوپر مرزائیوں نے تفسیر عثمانی کا ٹائٹل بنا کے اندر اپنی تفسیریں تقسیم کرنا شروع کر دی ہے غلط لٹریچر بانٹا جا رہا ہے جس مسلمان کو کھڑا کرو اس سے پوچھو کہ جہاد کیا ہے اسے مرزا قادیانی والے اعتراضات یاد ہے کوئی کہتا ہے ایک امیر نہیں ہے اس لیے جہاد نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے قوت نہیں ہے اس وجہ سے جہاد نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے مجاہد لڑ رہے ہیں اس وجہ سے جہاد نہیں ہوتا مسلمانوں قرآن کی ساڑھے چار سو آیتیں بھول گئے ہو قرآن نے جہاد کا کون سا حکم ہے جسے بیان نہ کیا ہو آؤ قرآن کے اوراق کھولو کو بیان کرتا ہے جہاد کی فضیلت کو بیان کرتا ہے جہاد کے طریقے کو بیان کرتا ہے مجاہد کی نماز کو بیان کرتا ہے مجاہد کے روزے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے ذکر کو بیان کرتا ہے مجاہد کی تصویر کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے اسلحے کو بیان کرتا ہے مجاہد کی سواری کو بیان کرتا ہے مجاہد کے آگے بڑھنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے زخمی ہونے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے تھکنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے بھوک کو بیان کرتا ہے مجاہد مجاہد کی پیاس کو بیان کرتا ہے مجاہد کے تیروں کو بیان کرتا ہے ساتھ آنے والے فرشتوں کو بیان کرتا ہے جہاد کے آداب بیان کرتا ہے جہاد کا طریقہ بیان کرتا ہے جہاد کے قوانین بیان کرتا ہے جہاد کے اصول بیان کرتا ہے مجاہد کے ساتھ اللہ کے لڑنے کا ذکر کرتا ہے انبیاء کے قتال کا ذکر کرتا ہے اولیاء کے قتال کا ذکر کرتا ہے اتقیا کے قتال کا ذکر کرتا ہے صحابہ کے قتال کا ذکر کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے مجاہد تو کیوں کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تو میرا پیارا ہے